Assalamu alaikum. This is lecture 25 of Gender Issues in Psychology. Today we'll be talking about a completely new gender issue, and that is gender and education. But before that, let's quickly have a recap of our last two lectures. In the last two lectures, we talked about gender and emotion, and we discussed different aspects of its and its relationship to the person. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ تمام تمام انسانوں میں پائے جاتے ہیں خواہ وہ مرد ہو یا عورت صرف ڈفرینس ڈگری کا ہے انٹینسٹی کا ہے اسٹائل کا ہے زیادہ ڈفرینس جو جس چیز میں دکھائی دیتا ہے وہ ہے ایکسپریشن آف اموشن میں کہ لوگ اپنے اموشن کا اظہار کیسے کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ میل جو ہیں وہ فزیکل کیوز پہ زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں عورتیں کوگنیٹو انفارمیشن پہ زیادہ ڈپینڈ کرتی ہیں دوسروں کے ایموشنس کو سمجھنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ ایموشنس کو دیکھا کہ ان میں کس طرح سے جینڈر ڈفرینسز بھی ہیں اور جینڈر سملیرٹیز بھی ہیں جیسے کہ aggression relationship affiliation jealousy trust اور پھر grief and our final conclusion was دنسری body the way perceive the situation the way they handle it the way دےس me be so coming back to today topic gender and education آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم ایموشنس کی بات کر رہے تھے پرسنالٹی کی بات کر رہے تھے اور ایک دم ہم ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں ایجوکیشن کس طرح سے ایک جینڈر ایشو ان سائیکولوجی ہے but it is education is a very serious gender issue یوں تو بہت سے اور جینڈر ایشوز ہیں جس میں دیکھتے ہیں کہ ریسرچر نے ریسرچ کی ہے جیسے کہ gender and development in overall perspective اور gender in global perspective gender and politics ایک الگ سے بہت بڑا ایشو ہے جینڈر اینڈ ایجوکیشن اس لیے بہت بڑا ایشو ہے because it is directly related to female empowerment empowerment جو ہے وہ ایجوکیشن کے ذریعے آتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ایجوکیشن اور تمام ایشوز کو چھوڑ کے ہم نے اس کا انتخاب کیا ایک جینڈر ایشو کے طور پہ اور آخر ایجوکیشن کیا اتنی امپورٹنٹ چیز ہے جس کا اثر پڑتا ہے جینڈر رولس پہ اور جینڈر ریلیشن شپس پہ فیمل امپاورمنٹ کے لیے ایجوکیشن ضروری ہے ایجوکیشن کی وجہ سے وہ اسکل سیکھ سکتی ہیں اسکلفل ہو سکتی ہیں مختلف آکوپیشنز اختیار کر سکتی ہیں پروفیشنس میں جا سکتی ہیں اور اگر پروفیشنس میں نہ بھی جائیں تو ان کو اپنے لیگل رائٹس کی اویئرنیس ہوتی ہے اپنے پولیٹیکل رائٹس کے بارے میں پتہ لگتا ہے ان کو اپنی ایگزٹینس کے بارے میں پتہ لگتا ہے ان کو اپنی ہیلتھ کے بارے میں معلومات ہوتی so education is in fact we should not be discussing the importance of education اس چیز پہ بحث کرنا ہی ایک بڑی عجیب بات ہوگی کہ ایجوکیشن کسی فرد کے لیے بہت ضروری ہے اور وہ کسی فرد کے لیے بہت ضروری کیوں ہے but anyway we'll start our discussion from the concept of اور the idea of the significance of education for the two genders especially for women کیونکہ دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ جہاں دنیا میں بہت سے افراد تعلیم سے محروم ہیں ان تعلیم سے محروم افراد میں عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے ڈسپرپورشنیٹلی لارجر سائز میں ہے education is one of the most basic rights of all children both male and female education brings enlightenment and empowerment for the children who are of this right progress life are lacked education کسی بھی شخص کی انلائٹنمنٹ کے لیے ضروری ہے اس کی آگاہی کے لیے ضروری ہے اور آگہی کے لیے ضروری ہے اس کے کے دنیا بھر ساتھ اس کے تعلق کے لیے ضروری ہے اس کو یہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں سروائو کس طرح سے کیا جاتا ہے اور اس کی ویل بینگ کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں whether it is social well being اور psychological well being physical well being کس طرح سے حاصل کی جا سکتی ہے اور سوشل ویل بینگ کیوں کر مجھے مل سکتی ہے ان چیزوں کے لیے بھی تعلیم اور تعلیم کی اویلیبلٹی بہت زیادہ ضروری چیزیں ہیں so when we discuss the issue of gender and education we should be looking at the issue of education from at least fourth standpoint when we are discussing this issue looking at the issue of gender and education four aspects need to be discussed significance of education for women educational deprivation school experience and education system and finally the impact of education deprivation تو جیسا کہ لاجیکل بنتا ہے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ فیملس کے لیے ایجوکیشن کی کیا سیگنیفکینس ہے نا you can ask why are be talking about significance of education for women why don't be talk about significance of education for people ہم جانتے ہیں کہ لوگوں کے لیے افراد کے لیے تعلیم بہت ضروری چیز ہے اور ہر شخص کو تعلیم سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ مردوں کو بھی حاصل ہوتے ہیں اور عورتوں کو بھی ہوتے ہیں اور تعلیم سے محرومی کی صورت میں جو نتائج ظاہر ہوتے ہیں وہ میلز کے لیے بھی ہیں اور فیمیلز کے لیے بھی ہیں لیکن کچھ کانسیکوینسز کچھ امپیکٹس ایجوکیشنل ڈیپریویشن کے ایسے ہیں جو عورتوں کی صورت میں بہت زیادہ سیریسنیس کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں وہ اثرات بہت زیادہ ڈورس ہوتے ہیں بہت زیادہ ڈیپ روٹیڈ ہوتے ہیں اور لانگ ٹرم ہوتے ہیں اور جو کہ مردوں کی صورت میں اس طرح سے ظاہر نہیں ہوتے اور یہی وجہ ہے کہ ہم ویمن اینڈ ایجوکیشن کی بات کریں گے آج کے لیکچر میں بنیادی طور پہ significance of education for women education is essential for female empowerment and in case of the deprivation of the female child the impact is even more serious and long term یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے کہ ایک تعلیم یافتہ عورت جو ہے وہ ایک تعلیم یافتہ جنریشن کا باعث بنتی ہے but also she is responsible for the survival of the children the family as well indirectly and directly research سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ فیملی میں پیدا ہونے والے بچوں کے سروائول میں اس بات کا خاصا ہاتھ ہے کہ ماں تعلیم یافتہ تھی یا نہیں دنیا بھر میں ہیلتھ ایجنسیز کی کی ہوئی ریسرچ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایجوکیٹڈ عورتوں کے ہاں پیدا ہونے والے بچوں کے سروائول کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے ایجوکیٹڈ مدر ان طریقوں سے واقف ہے جس سے بچے کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے مختلف بیماریوں کے مقابلے میں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی نیوٹریشن کو بہتر بنایا جا سکتا ہے educated mothers are better aware of disease prevention and growth pattern pattern lifestyle as compare to uneducated mothers تو تعلیم یافتہ مائیں خاصی اچھی طرح سے اکوپ ہوتی ہیں ان خواتین کے مقابلے میں جو کہ بالکل بھی تعلیم یافتہ نہیں ہے اس معاملے میں یہ بچوں کو ابتدا میں کس طرح کی کیئر کی ضرورت ہے بیماری کی صورت میں ان کو کس طرح کے علاج کی ضرورت ہوگی کس طرح سے بیماری کو پروینٹ کیا جاتا ہے اور بچوں کے لیے اچھی غذا کیا چیز ہے سو so, سب سے پہلا اس چیز سے ہم انکار ہی نہیں کر سکتے کہ ایک عورت کی زندگی کا ایک بہت اہم ٹاسک یہی ہے بچے کی پیدائش اور اس کی اچھی پرورش اور اس کی دیکھ بھال اور اس کا سروائول اس کے ساتھ ساتھ ایک تعلیم یافتہ عورت بنسبت ایک غیر تعلیم یافتہ عورت کے اپنی صحت اور اپنی ویل بینگ کے بارے میں بھی زیادہ علم رکھتی ہے اور اس کی اپروچ زیادہ بہتر ہوتی ہے in terms of personal well being education leads to social and economic empowerment of women تو اگر ہم پرسنل ویل بینگ کی بات کریں تو ایجوکیشن کے ذریعے اکنامک امپاورمنٹ کے راستے کھل جاتے ہیں عورت یہ سوچ سکتی ہے کہ اپنے سروائول کے لیے اپنے بہتر حالات کے لیے اور اپنے میل ممبرس کے لیے اپنے شوہر کے لیے اپنے بھائی اور باپ کے لیے زیادہ ایک ہیلپ کا راستہ اختیار کر سکتی ہے ان کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے فیملی کی اکانومی کو بہتر بنانے میں اگر تعلیم نہیں ہوگی تو اس کے راستے محدود ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ریسرچ سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ بہت سی کمیونیکیبل ڈیزیز یا انفیکشن ڈیزیز کی صورت میں تعلیم یافتہ عورتوں میں ان بیماریوں کا ریٹ کم ہے بہ نسبت غیر تعلیم یافتہ عورتوں کے مثال کے طور پہ اس وقت سب سے زیادہ کام جس چیز پہ ہو رہا ہے وہ ایچ آئی وی اور ایڈز ہے ایچ آئی وی ایڈس کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو اس کا انسیڈنس اور اس کی پریولنس جو ہے ایجوکیشن کے حساب سے تعلیم یافتہ عورتوں میں کم ہے بہ نسبت غیر تعلیم یافتہ عورتوں کے جن میں اس کا ریٹ زیادہ پایا جاتا ہے کیونکہ جیسے کہ ہم نے پہلے کہا پریونشن کے بارے میں ان کے پاس زیادہ علم موجود ہے اور وہ پریونٹیو فیسلٹی سے اور میجر سے نسبتاً بہتر اچھی طرح سے واقف ہوتی ہیں اور یہ تمام چیزیں ایک طرف دوبارہ سے وہی بات جو سب سے پہلے ہم نے کہی تھی تعلیم ہر بچے کا ایک بنیادی حق ہے اس سے امپاورمنٹ ہو نہ ہو سلو امپاورمنٹ ہو وہ اس کو استعمال نہ کرے اس کے لیے کسی پروفیشن میں جائے یا نہ جائے یہ سب کچھ علیحدہ ایشوز ہیں سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ جس طرح سے اور تمام رائٹس کسی بھی انسان کو ملنے چاہیے اسی طرح سے ایجوکیشن اور ایکسیسیبل ایجوکیشن ہر بچے کا رائٹ ہے but how many female all over the world have the right to get educated یہاں پہ اگلا سوال ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ تمام لوگوں کے لیے تمام بچوں کے لیے تعلیم بہت اہم ضرورت ہے ان کا بنیادی حق ہے ہر بچے کو یہ حق ملنا چاہیے خاص طور پر اس وقت ہم بات کر رہے ہیں the girl child and female ان کو یہ حق ملنا چاہیے لیکن کیا یہ حق دنیا بھر میں تمام لڑکیوں کو تمام خواتین کو حاصل ہے ہم جانتے ہیں کہ تمام مردوں کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے اور ان کو ایکسیس نہیں ہے تعلیمی فیسلٹی تک عورتوں یا لڑکیوں کی ایجوکیشن ڈیپریویشن کے اثرات اس سے زیادہ گہرے ہیں جتنے مردوں کی ایجوکیشن کی کیونکہ ایک عورت کے نہ پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے نہ صرف اس کی اپنی ذات پر اثر ہوتا ہے بلکہ اس کے پیدا ہونے والے بچوں پر اس کا اثر ہوتا ہے ان کے مستقبل پر اس کا اثر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پوری فیملی پر اس کا اثر ہوتا ہے and in turn it affects the whole society اگر معاشرے میں عورتیں تعلیم یافتہ نہ ہوں ان میں شعور نہ ہو ان میں آگہی ہی نہ ہو اس کے نتیجے میں اور ہر گھر میں اگر محض جہالت کا دور دورہ ہو تو اس کے نتیجے میں سوسائٹی سے ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ سوسائٹی ایک انلائٹن سوسائٹی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انسان کے طور پر ایز اے ہیومن بینگ عورت کو اس بات کا حق ہے کہ وہ انلائٹنمنٹ حاصل کرے اپنی سیلف فلفلمنٹ کے لیے کام کرے سیلف ایکچولاشن کی طرف جائے اور امپاورڈ بھی ہو اور ڈپینڈنٹ نہ ہو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صورت حال کچھ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے دنیا بھر میں اگر الٹریٹ لوگوں کو یا آؤٹ آف اسکول لوگوں کو دیکھا جائے تو عورتوں کی بہت بڑی تعداد ان میں شامل ہے large proportion of women around the world are either denied this right اور do not have access to education women in some part of the world are more than those belonging to some other regions out of the eight seventy five million تو سچویشن کے تمام ان پڑھ افراد کو اگر دیکھا جائے تو ان میں سے ٹو تھرڈ عورتیں جس کا مطلب ہے کہ اگر ٹو تھرڈ عورتیں جو ہیں اس میں شامل ہیں اور ہر عورت اگر دیکھا جائے تو آگے سے مستقبل میں کتنے افراد کی زندگی کو متاثر کرے گی تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ لوگوں پر اس کے نہ پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے یا اس کے جاہل رہ جانے کی وجہ سے کیا کچھ اثرات ہوں گے معاشرتی حوالے سے بھی صحت کے حوالے سے بھی اور امپاورمنٹ کے حوالے سے بھی majority of the 121 one million children of the world ninety four million girls not going to school in sub Saharan Africa دنیا بھر کے تمام ممالک کو چھوڑ کر ہم سب سہارن افریقہ کی مثال دے رہے ہیں وہ اس لیے کہ جو ہمیں ریٹ ان ایجوکیٹڈ لڑکیوں کا آؤٹ آف اسکول لڑکیوں کا وہاں پہ ملتا ہے اس کی مثال شاید کہیں اور نہیں ملتی اب اور سب سہارن افریقہ ان ریجن سے ایک ریجن ہے جہاں پر لڑکیوں کی لٹریسی کا ریٹ بہت زیادہ اونچا ہے sub Saharan Africa South Asia East Asia and the Pacific are the regions where eighty three percent of all girls out of school یہ وہ ریجنس ہیں جن میں دنیا بھر کی الٹریٹ لڑکیوں کی سب سے بڑی تعداد موجود ہے آخر کیا وجہ ہے لڑکیوں کے ایجوکیشن سے محروم رہنے کی اور یا ان کے اسکول نہ جانے کی اور اگر وہ اسکول جاتی ہیں تو اسکول چھوڑ دینے کی ڈراپ آؤٹ کی کیا ریزنس ہیں جب ان کے لیے ایجوکیشن اتنی ضروری چیز ہے تو کیا فیکٹرز ہیں کیا بیریئرز ہیں جن کی وجہ سے لڑکیاں تعلیم سے محروم رہ جاتی ہیں یا کر دی جاتی ہیں بیریئرس ٹو ویمنز ایجوکیشن وہ تمام رکاوٹیں وہ تمام افراد وہ تمام حالات جن کی وجہ سے لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں se, لڑکیوں پر کیا اثرات ہوتے ہیں لیکن جیسے کہ ہم نے شروع میں کہا تھا ہم ایجوکیشن کے ایشو کو ڈسکس کرتے ہوئے کم از کم چار ایسپیکٹس کو دیکھیں گے ہم یہ دیکھیں گے کہ ایجوکیشن کی سگنیفیکینس کیا ہے لڑکیوں کے لیے ایجوکیشن ڈیپریویشن سے کیا مراد ہے اور اس کی ایکسٹینٹ کیا ہے بیریئر کیا ہیں لڑکیوں کی ایجوکیشن کے سلسلے میں اور سب سے آخر میں اور شاید سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایجوکیشنل سسٹم میں اور اسکول ایکسپیرئنس میں ایسی کیا چیزیں ہیں جو لڑکیوں کی ایجوکیشن کو زیادہ اچھا ہونے سے روکتی ہیں یا اس میں ایسی رکاوٹیں پائی گئی ہیں جس کی وجہ سے لڑکیاں زیادہ کیریئر اورینٹیڈ نہیں ہوتی اور پروفیشنز کی طرف نہیں جاتی but first of all we'll have a look at the barrier various barrier to girls education and in turn their empowerment cultural practices many societies and cultures do not encourage their families to leave home boundaries The girls are involved in domestic chores from the very beginning it is of their education first of all cultural practices. کسی معاشرے میں کسی سوسائٹی میں کسی تہذیب میں جس طرح سے اسٹیرو ٹائپس پائی جاتی ہیں جس طرح سے جینڈر رولس کو پروان چڑھایا جاتا ہے جس طرح سے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے سب کے نتیجے میں لڑکیوں کے لیے پہلا بیریئر جو ہے تعلیم کی راہ میں یا پہلی رکاوٹ جو ہے ان کی تعلیم کی راہ میں وہ ہے اس معاشرے کی اپنی پریکٹسز اس کی اپنی روایات بہت سے معاشروں میں خیال کیا جاتا ہے کہ لڑکیاں صرف گھر میں رہنے کے لیے اور گھر داری کے لیے ہوتی ہیں ان کو گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں تعلیم وہ حاصل کرے جس کو نوکری کرنی ہے جس کو ملازمت کرنی ہے اور لڑکیوں کو ملازمت کرنے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ ان ان اینی کیس کی شادی ہو جائے گی اور شادی ہونے کے بعد ان کا شوہر ریسپونسبل ہوگا ان کی ویل بینگ کے لیے آپ جانتے ہیں ہر ہر وقت جگہ پہ ہر حالات میں یہ سچویشن نہیں ہے آج کل زمانہ خاصا تبدیل ہو رہا ہے اور بہت سی لڑکیاں ہائر ایجوکیشن کے لیے جا رہی ہیں لیکن جیسے کہ ہم نے دیکھا فیکٹس اور فگر سے معلوم ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی میجورٹی اسکول میں نہیں جاتی اور جو میجورٹی اسکول میں نہیں جاتی ان کے نہ جانے کا ایک بڑا باعث یہی ہے کہ معاشرہ یہ خیال کرتا ہے کہ لڑکیوں کو گھر داری کرنی چاہیے گھر کے کام کاج سنبھالنے چاہیے اس کو اگر کسی تربیت کی ضرورت ہے تو اس کو خانہ داری کے امور میں تربیت کی ضرورت ہے اور بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے مختلف ہنر سیکھنے کی ضرورت ہے early marriages more girls remain uneducated in culture early marriages are practiced ایسے معاشروں میں جہاں پہ لڑکیوں کی چھوٹی عمر میں شادی کا رواج ہو وہاں پر بھی لڑکیوں کی تعلیم کے راستے ابتدا سے ہی بند کر دیے جاتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ بہت سی سوسائٹیز میں ٹین ایج میرجز ہوتی ہیں اور یہ کچھ ریموٹ سوسائٹیز نہیں ہے ہماری اور ہمارے جیسی اور بہت سی سوسائٹیز میں یہ چیز پریکٹس کی جاتی ہے تو اگر ذہن میں شروع سے یہ ہو کہ اس کی شادی کر دی جائے گی اور کسی بھی عمر میں شادی کی جا سکتی ہے تو ان تمام برسوں کو اس کی تعلیم میں ضائع کرنے کے بجائے اس کو گھر داری کے امور سکھا دیے جاتے ہیں اور سمجھا جاتا ہے کہ یہی اس کے لیے آئندہ زندگی کے لیے کافی ہے چھوٹی عمر میں جب شادی ہو جاتی ہے اور اس کے بچی کی جو تعلیم حاصل کرنے کی عمر تھی وہ اسی میں ہی گزر جاتی ہے اور وہ آئندہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتی اس کے ساتھ ساتھ ہم جانتے ہیں کہ اڈلٹ لٹریسی کی فیسلٹیز جو ہیں ہر جگہ پہ موجود نہیں ہیں اور خاص طور پہ فیمل اڈلٹس کے لیے اس طرح کی فیسلٹیز نہ ہونے کے برابر ہے اس لیے بہت کم عورتیں ایسی ہوں گی جو شادی اور بچوں کے پیدا ہونے اور بڑے ہونے کے بعد دوبارہ سے تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ شروع کرتی ہیں lack of education facilities educational institutional اور parents want her to school the society is not against the idea of girls going for education but there are no schools in the territory in which they are living there are no schools in the vicinity there are no schools in the neighboring towns also لوگ اپنی بیٹیوں کو پڑھنے کے لیے بھیجنا بھی چاہیں لڑکیاں پڑھنے کی خواہش مند ہوں لیکن ارد گرد کسی بھی علاقے میں بلکہ ساتھ کے شہر میں بھی کوئی اسکول نہ ہو تو ایسی جگہوں پر ایکسیسیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے لڑکیاں تعلیم سے محروم رہ جاتی ہیں لڑکے عام طور پہ دوسرے شہروں میں ٹریول کر لیتے ہیں ان کی ٹریولنگ کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا لیکن لڑکیوں کو اکیلے ٹریول بھی نہیں کرنے دیا جاتا اس لیے وہ دور دراز کے علاقوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں جا پاتی تو ایک بڑا فیکٹر جس کے اوپر ہم سوسائٹل دیکھتے ہیں کہ سوسائٹل ایٹیٹیوڈ کو اور ٹریڈیشنس کو بھی کوئی اختیار نہیں ہے وہ بڑا فیکٹر جو ہے وہ شاید اسٹیٹ کے کنٹرول میں ہے کسی بھی ملک میں کسی بھی ریجن میں اگر اتنی فیسلٹیز لوگوں کو پرووائڈ کرنا اسٹیٹ کے لیے پاسبل نہ ہو تو خود بخود لٹریسی کا ریٹ بھی بہت کم ہو جائے گا اس تمام صورت حال کے نتیجے میں اور ایجوکیشنل ڈیپریویشن کے نتیجے میں لڑکیوں پر بہت گہرے اثرات پڑتے ہیں اور یہ اثرات سائیکولوجیکل بھی ہیں سوشل بھی ہیں اکنامک بھی ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک ایسے فرد ہوتے ایک ایسی لڑکی یا ایسے لڑکے ہوتے جس نے کسی ایسے گھرانے میں جنم لیا ہوتا جہاں پہ ہر کوئی اس کی تعلیم حاصل کرنے کے خلاف ہو اس کا دل چاہتا اسکول جانے کو اور دنیا کے بارے میں سیکھنے کو لیکن اس کو منع کر دیا جاتا اور اس کے اوپر پابندی لگا دی جاتی بلکہ اس بات کو برا کہا جاتا کہ اسکول اگر گئے یا گئی تو تمہارا یہ انجام ہوگا تمہارے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا اور آپ کی زندگی کس طرح کی ہوتی اور یہی وہ سب کچھ ہے جو کسی ایک ایسی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے تعلیم حاصل کرنے کی خواہش مند ہے لیکن مختلف بیریئرز کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پاتی اور جب وہ ایسا نہیں کر پاتی تو اس پہ اس کے کیا امپیکٹ ہوں گے کیا نیگیٹو اثرات ہوں گے impact of education deprivation denial of the right to education and inability of education facilities have deep-rooted personal and social consequences. For the person, the female, it implies that a number of doorways to social and economic empowerment will be blocked. The health status of educated women is better than that of the uneducated. Educated women adopt more and better disease prevention strategies. They are better aware of and adopt precautions against reproductive and childbirth complications. 2. جو عورت تعلیم یافتہ ہوگی وہ اویئر بھی ہوگی اور اویئرنیس اس کو اپنی صحت کے بارے میں ہوگی اپنے بچوں کی صحت کے بارے میں بھی اس کو صحت ہوگی اور اس کا صحت کے بارے میں معلومات ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس اپنی فیملی کو مضبوط بنانے میں اکنامیکلی اس کی ہیلپ کرنے میں اسسٹ کرنے میں آسانی ہوگی اس کے پاس کوئی نہ کوئی اسکل ہوگا اور شاید وہ کسی آکوپیشن میں مصروف بھی ہوگی جس کا مطلب ہے کہ جو عورت تعلیم یافتہ نہیں ہوگی اس کا اپنا ہیلتھ اسٹیٹس بھی جو ہے اچھا نہیں ہوگا اور اس کی فیملی میں بھی بیماری کی انسیڈینس جو ہے وہ زیادہ ہوگی they can protect selves against abuse and violence they are more aware of their legal and political rights psychologically speaking education and and and lightens of self self fulfilment esteem therefore if the girl child and women denied of education ایک ایجوکیٹڈ لڑکی یا عورت اپنے لیگل رائٹ سے واقف ہوتی ہے اپنے پولیٹیکل رائٹ سے واقف ہوتی ہے اور اپنے آپ کو وائلنس کے اگینسٹ پروٹیکٹ کر سکتی ہے ہراسمنٹ سے بچا سکتی ہے بنسبت اس لڑکی کے جو بالکل بھی تعلیم یافتہ نہیں ہے اور اس کو دنیا کے بارے میں اور حقیقت کے بارے میں کوئی علم بھی حاصل کرنے نہیں دیا گیا جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو جیسے ہم نے پہلے کہا تھا it will automatically cause problem in female empowerment جب اکنامیکلی وائبل نہیں ہوگی عورت اس کے پاس کوئی شعور نہیں ہوگا انلائٹمنٹ انلائٹنمنٹ نہیں ہوگی اسکل نہیں ہوگا کوئی پروفیشن نہیں ہوگا اور لیگل اور پولیٹیکل رائٹس کے بارے میں اس کو معلوم نہیں ہوگا وائلنس کا وہ ہر دم شکار رہے گی خود بخود وہ ایک امپاورڈ سٹیزن ہوں گے جس کا مطلب ہے کہ ہر طرح سے اگر دیکھا جائے تو سائیکولوجیکلی اسپیکنگ بھی سوشل پوائنٹ آف ویو سے بھی اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بھی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے عورت ہر طرح سے بری طرح سے متاثر ہوتی ہے دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو ہمیں شاید ہی کوئی ایسا معاشرہ دکھائی دے جہاں پر لڑکوں پر اس طرح کی پابندیاں پائی جاتی ہیں کوئی ایسا معاشرہ جہاں پہ یہ کہا جاتا ہو کہ بیٹا خبردار تم گھر سے باہر نکلے ورنہ تمہارے ساتھ بہت سختی سے پیش آئیں گے اور بیٹا کہتا ہو کہ نہیں میں میں نے اسکول پڑھنے کے لیے جانا ہے اور اس کو گھر والے کہتے ہو کہ نہیں ہمارے معاشرے میں اس بات کو اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ لڑکے اسکول میں جائیں we will probably never find society like that ہر سوسائٹی میں انکریج کیا جاتا ہے لڑکوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور کوئی نہ کوئی پروفیشن اختیار کرنے کے لیے جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا جب ہم ڈپریویشن کی بات کریں گے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عورتوں کو جب تعلیم سے محروم کیا جاتا ہے تو اس کے کیا ساتھ ہوتے ہیں but other side of the coin is that what happens when a girl goes to school so that is also a very important aspect of the issue of gender education experience of girls and boys as well as the education system itself these are things which play vital role in it women get their education and way that women choose a future career path school کے سسٹم میں اسکول میں کس طرح سے لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے ٹیچرس کس طرح سے ان کو ٹریٹ کرتے ہیں لڑکیاں اور لڑکے کس طرح سے ڈیولپ کرتے ہیں ارلی اسکول ایئرز میں اور پھر مڈل ایئرز میں اور پھر لیٹر ہائر اسکول کے سالوں میں اس تمام میں ہمیں کچھ جینڈر سملیرٹیز بھی دکھائی دیتی ہیں اور کچھ جینڈر ڈفرینس بھی ہمارے سامنے آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پہلو جس پہ آپ نے شاید ابھی تک غور نہ کیا ہو وہ یہ ہے کہ ایجوکیشنل سسٹم بذات خود کس طرح سے جینڈر بائسس پیدا کرتا ہے ایجوکیشن سسٹم میں ہم جن چیزوں کی بات کریں گے وہ ہیں اسکول اور اسکولوں کے ٹیچر اور سب سے بڑھ کے ٹیکسٹ بکس جو بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں کس طرح سے ان کے ذریعے جینڈر اسٹرینتھن کی جاتی ہیں اور مضبوط کی جاتی ہیں اور کس طرح سے بچوں کو اس بات پر مجبور کیا جاتا ہے اور ان کو سکھایا جاتا ہے operate roles most manner that promotes and strengthens genders this ہیپنسیکس ویل ایز کو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن زیادہ تر اسکولوں میں خواب وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں خواب مغربی ممالک میں ہوں یورپ میں ہوں امریکہ میں ہوں یا ایشیا میں ہوں ہمارے ملک میں اور ہمارے جیسے دوسرے ممالک میں اسکول کا سسٹم ہر جگہ پہ تقریباً ایسا ہی ہے جو کہ جینڈر رولس کو ٹریڈیشنل جینڈر رولس کو پروموٹ کرتا ہے اور بچوں کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ یہی ان کے رولس ہیں انہیں پر انہوں نے قائم رہنا ہے اور اسی کے مطابق انہوں نے بہیو کرنا ہے اسکول اسکول خواہ کو یا صرف لڑکوں کے اسکول یا صرف لڑکیوں کے اسکول ہر ایک میں یہ چیز ضرور پائی جاتی ہے in girls only schools girls are taught traditional female roles and values when girls from such school enter coeducational institution اور higher education they have some adjustment difficulties اور سائیکولوجیکل پرابلمس جو لڑکیاں صرف لڑکیوں کے ساتھ ہی تعلیم حاصل کرتی ہیں اور زندگی میں یعنی پہلے جو آٹھ دس بارہ برس انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی اس میں صرف لڑکیاں ہی ان کے ساتھ پڑھتی تھیں ان کو بہت سختی کے ساتھ اور اسٹرکٹلی ٹریڈیشنل فیمل رولس کی تربیت دی جاتی ہے جسمن کے حوالے سے تو یہ ٹھیک ہے ان کی رول ماڈلنگ بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے ان کو آئیڈینٹیفیکیشن کا کوئی خاص پرابلم نہیں ہوتا پرابلم عام طور پہ اس وقت آتا ہے جب وہ ایسی فیلڈ میں انٹر ہوتی ہیں جہاں پہ انہیں مردوں کے ساتھ یا تو تعلیم حاصل کرنی ہے یا ان کے ساتھ کام کرنا ہے تو in many situation such families اور کچھ سائیکولوجیکل پرابلمس بھی ہو سکتے ہیں مثلاً لڑکیاں جو ہیں اپنے کالج سے جب یونیورسٹی میں جاتی ہیں اور لڑکیاں ان کے ساتھ مختلف طرح کا برتاؤ کرتے ہیں تو وہ اس بات کے لیے ٹرین نہیں ہوتی کہ ان کو کس طرح سے ان کو ہینڈل کرنا ہے کس طرح سے ان کے ساتھ بات کرنی ہے سملرلی جب ہم ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کی بات کرتے ہیں اس میں بہت ہاتھ اس بات کا بھی ہے کہ فیمل جو ہے اس نے کبھی بھی مردوں کے ساتھ کام نہیں کیا تھا اور نہ ہی ان کے ساتھ کبھی بات چیت کا اس کو موقع ملا تھا اور اب مرد جو ہے ان کو ایک موقع ملا ہے اس کو ہراس کرنے کا اور بعض اوقات اس کو ایکسپلائٹ کرنے کا also boys never educated with girls perceive and treat their female peers different from that of boys educated institutions دوسری جانے ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکوں کے اسکول میں پڑھے انہوں نے کبھی لڑکیوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع نہیں ملا ان کی پرسپشن فیمیلس کے بارے میں کچھ اور ہے جبکہ ایسے لڑکے جو کہ فیمل کے ساتھ مکس انسٹیٹیوشن میں پڑھتے رہے ہیں یا ان کی فیملی میں زیادہ انٹریکشن تھی ان کی فیمیلس کے ساتھ ان کی پرسپشن فیمل ابلیٹیز کے بارے میں فیمیل پرسنالٹی کے بارے میں فیمل کیپیسٹی کے بارے میں وہ کچھ اور طرح کی ہیں اور پرابلی زیادہ ریئلسٹک ہوتی ہیں In in other words, uh, we can can say that it is nicer if children go to co-education institutions at least the initial school years. یہ تو تھی بچوں کے کچھ پرابلمس اس وجہ سے کہ وہ لڑکیوں کے اسکول میں جا رہے ہیں یا لڑکوں کے اسکول میں جا رہے ہیں دوسری جانب اگر ہم ٹیچرس کی طرف دیکھیں ٹیچرس کا کیا رویہ ہے teachers promote traditional gender stereotypical roles in fact children make according to those roles and those norms لڑکوں کو انکریج کیا جاتا ہے کہ لڑکوں کی طرح سے بہیو کریں لڑکیوں کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ کنوینشنل فیمل سانچے میں ڈھل جائیں ایک اور چیز جو ریسرچ سے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیچرس خاص طور پہ فیمل ٹیچرس میل اسٹوڈینٹس کے ساتھ زیادہ سافٹلی پیش آتی ہیں اور فیمل اسٹوڈینٹس کے ساتھ زیادہ ہارش برتاؤ رکھتی ہیں سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اسکول ٹیچرس خاص طور پر ایلیمنٹری اسکول ٹیچر جو ہیں وہ بڑے پرمیسو ہوتے ہیں اس بارے میں کہ بچے جو ہیں وہ ٹریڈیشنل جینڈر رولس کے مطابق بہیو کریں and gender segregation start very early in school even اگر آپ پلے گروپ کے بچوں کو دیکھیں پری اسکول کے یا انڈسٹری کے بچوں کو دیکھیں تو ان میں بہت زیادہ جینڈر سیگریگیشن پائی جاتی ہے لڑکے الگ کھیلنا پسند کرتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ مکس ہونا پسند نہیں کرتے بہت سی صورتوں میں گوکے وہ اکٹھا بھی کھیلتے ہیں لیکن ان میں بڑی حد تک یہ سیگریگیشن اور یہ تمیز پائی جاتی ہے کہ یہ لڑکیوں والا کام ہے ایسے نہیں کرنا یہ لڑکوں والا کام ہے ہمیں ایسے کرنا چاہیے ٹیچرس کے حوالے سے ایک اور پرابلم جو بچوں کو اسکول میں پیش آ سکتا ہے جینڈر وہ یہ ہے کہ لڑکیوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے آئیڈینٹیفیکیشن کا رول ماڈلنگ کا کیونکہ اسکول کی ٹیچرس خاص طور پہ جونیئر اسکول کی ٹیچرس سبھی کی سبھی خواتین ہوتی ہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ میل ٹیچرس بھی وہاں پہ پڑھا رہے ہوں تو لڑکیاں جیسے کہ ان کی مدرس کے ساتھ تھا ان کے لیے ان کے رول کو ٹیچرس کے رول کو اڈاپٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا بہت سی ٹیچرس جو ہیں بچوں کے لیے رول ماڈلس ہوتی ہیں پرابلم لڑکوں کے لیے ہوتا ہے کیونکہ رول ماڈلس ان کے سامنے کوئی موجود نہیں ہے اور جو موجود ہے وہ فیمیل ہے اگر کوئی میل ٹیچر ان کے اسکول میں ہو تو عام طور پہ وہ اتنا اپروپریٹ رول ماڈل نہیں ہوتا because usually the men who come for teaching at elementary school level for them that is not their final and aspire for career path عام طور پہ وہ ایک ٹرانزٹ کی صورت میں وہاں پہ پڑھا رہے ہوتے ہیں اور ان کا ایم ہوتا ہے کہ وہ کہیں اور چلے جائیں اس کے علاوہ جو زیادہ برائٹر um, لاٹ ہے وہ پروفیشن کی طرف جانا پسند کرتا ہے اور پروفیشنل ایجوکیشن کی طرف چلا جاتا ہے اسکول میں پڑھانے کے لیے بہت زیادہ تعداد میں ایسے لوگ نہیں آتے جو کہ ہائر ایجوکیشن کے مالک ہوں اور بہت زیادہ برائٹ ہوں اپنے پروفیشن میں elementary school teachers whether male or female encourage compliance and reward children for being compliant and that implies compliance to gender roles as well when male teachers are teaching is less it seen that the the former make significantly stereotypical explanations of of behaviors So ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیچر کے جینڈر سے بھی اس بات پہ فرق پڑتا ہے کہ بچوں کی جینڈر رول ڈیولپمنٹ کس طرح سے ہوگی ٹیچر کا میل ہو یا فیمیل وہ بچوں کو اس بات کے لیے انکریج کرتے ہیں اور ریوارڈ کرتے ہیں کہ وہ کنوینشنل طریقے سے بہیو کرے اگر کوئی لڑکا سافٹ طریقے سے بات کرتا ہے یا اس انداز سے چلتا ہے کہ وہ کچھ تھوڑا بہت زیادہ مردانہ دکھائی نہیں دے رہا تو ٹیچر اس کے ساتھ بہت سختی سے پیش آتے ہیں اس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ باقی لڑکوں کی طرح سے بہیو کرے اور اس کا مینرزم اور ڈیمینر باقی لڑکوں کی طرح سے ہو تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیچرس چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بھی بچوں میں کنوینشنل جینڈر رولس جو ہیں وہ کلٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو انکریج کر رہے ہوتے ہیں اس کو زیادہ مضبوط بنا رہے ہوتے ہیں ریسرچ سے یہ بات بھی ظاہر ہوئی ہے کہ کچھ جینڈر ڈفرینسز بچوں کی اچیومنٹ میں بھی پائے جاتے ہیں اسکول کے ابتدائی برسوں میں لیٹر ایئرس میں بھی کچھ ڈفرینسز ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ڈفرینسز جو ہیں مختلف فیکٹرز کی وجہ سے پیدا ہو سکتے ہیں مختلف دیگر ویریبلس کی وجہ سے ہمارے سامنے آ سکتے ہیں اور صرف بچوں کا جینڈر یا ان کی سیکس اس کا باعث نہیں ہے initial years at school some not many gender and are score of children boys in reading and writing Besides children's gender is like reference to but attitudes to interests. ہم نے یہ بات کی تھی کہ ابتدائی برسوں میں لڑکیاں جو ہیں لڑکوں کی نسبت خاصے اچھے اسکول لیتی ہیں ریڈنگ اور رائٹنگ میں اور دوسری وربل ابلٹی کے ٹیسٹ میں کمپٹیشن اسکلز میں بھی لڑکیاں اچھی ہوتی ہیں لیکن یہ سب کچھ ابتدائی برسوں میں ہوتا ہے اور لڑکیوں کے گریڈس لڑکوں سے ان چیزوں میں بہتر ہوتے ہیں آگے آنے والے برسوں میں کچھ تبدیلی آ جاتی ہے اور لڑکے بہت سی چیزوں میں لڑکیوں سے بہتر اچیومنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کی پرفارمنس سے بہت بہتر ہو جاتی ہے خاص طور پہ میتھمیٹکس کے معاملے میں مگر یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ میتھمیٹکس میں لڑکیوں کا انٹرسٹ جو مڈل اسکول میں اور ہائر اسکول میں جا کے کچھ کم ہو جاتا ہے خاصا کم ہو جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے گریڈس لڑکوں سے کم ہو جاتے ہیں they they tend to to maintain their grades as use in junior school but they lack an interest in maths and also in physical science girls usually do not opt for physical physical as the major area of their interest in middle school boys are more interested in taking part in science-related tasks and activities. They are more likely to use scientific equipment. Girls do show interest in participating in these activities, but are less likely than boys to actually do so. This is one of the reasons why girls have little interest and lower achievement in physical science. جیسے جیسے لڑکیاں بڑی کلاسوں میں جاتی ہیں سائنس میں ان کا انٹرسٹ کم ہو جاتا ہے انٹرسٹ کم ہو جانا کی جو انڈیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ سائنٹیفک ایکٹیویٹی میں سائنٹیفک اکوپمنٹ کو استعمال کرنے میں وہ زیادہ حصہ نہیں لیتی ایسی ایکٹیویٹیز میں زیادہ شامل نہیں ہوتی جہاں تک انٹرسٹ ظاہر کرنے کی بات ہے وہ ظاہر کرتی ہیں کہ ہمیں شوق ہے وہ اپنی ولنگنیس بھی شو کرتی ہیں ایکسپیریمنٹس وغیرہ میں حصہ لینے کے لیے لیکن دیکھا یہی گیا ہے کہ لڑکے اس میں زیادہ شوق سے حصہ لیتے ہیں ایکٹیویٹیز میں زیادہ شامل ہوتے ہیں اور سائنٹیفک اکوپمنٹ جیسے کہ مائکروسکوپس وغیرہ کو ان کو استعمال کرنے میں زیادہ وہ انجوائمنٹ محسوس کرتے ہیں دوسری جانب اگر میتھمیٹکس کی پرفارمنس کی بات کریں اور اس کو ہم دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں بھی اتنے اچھے گریڈس لیتی ہیں میتھمیٹکس میں ہائی اسکول میں جتنی کے لڑکے اچھی پوزیشن لیتے ہیں مگر جہاں تک انٹرسٹ کی بات ہے فیوچر لائن آف ایجوکیشن کی بات ہے اور ہائر ایجوکیشن کہاں وہ حاصل کرنا چاہتی ہیں کس پروفیشن میں جانا چاہتی ہیں جب اس کی بات ہوگی تو لڑکیاں عام طور پر میتھمیٹکس کے لیے آپٹ نہیں کرتی اس کے بہت سے ریزنز ہو سکتے ہیں لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا تعلق ان کی ابلٹی سے نہیں ہے میتھمیٹیکل ابلٹی لڑکیوں میں پہلے بھی تھی اور ہائی اسکول میں جا کر بھی ان میں یہ ابلٹی رہتی ہے ریسرچ سے یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ پرابلی پرابلی اس کا ایک ریزن سوسائٹی ایٹیٹیوڈس ہیں اور اسٹیریوٹیپیکل بلیفس ہیں because math is always thought to be man's domain اس کو ایسا شعبہ سمجھا جاتا ہے جو کہ جس میں مرد ہی ایکسل کرتے ہیں اور ہمیشہ کسی بھی میتھمیٹیشین کا نام ہمارے سامنے عورت کی صورت میں نہیں آتا جتنے بھی بڑے میتھمیٹیشینس تھے وہ مرد ہیں جتنے بڑے سائنٹسٹ ہیں اس میں ہمیشہ مرد سامنے آتے تو ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ نہیں سمجھا جاتا کہ فیملس کا شعبہ ہے میتھمیٹکس یا فزیکل سائنس جس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاصی کم لڑکیاں جو ہیں وہ سینئر اسکول میں جا کے یا ہائی اسکول میں جا کے پیور سائنس میں جاتی ہیں اور اگر ہائر ایجوکیشن کی طرف جا کے ہم دیکھیں بہت کم لڑکیاں ہوں گی جو کہ فزکس میں اور میتھمیٹکس میں اسپیشلائز کرنا چاہتی ہوں گو کہ آج کل ان کی تعداد زیادہ بڑھ رہی ہے اور بہت زیادہ لڑکیاں اس فیلڈ میں جا رہی ہیں لیکن اگر ہم کمپیئر کریں اس کو ہیومینٹیز کے سبجیکٹس کے ساتھ یا لٹریچر کے ساتھ یا آرٹ کے ساتھ تو جو لڑکیاں فزکس میں جاتی ہیں یا میتھمیٹکس میں جاتی ہیں ان کی تعداد خاصی کم ہے during these years and then into higher classes gender segregation begins and activities problems faced otherwise and child abuse face by many and school both male and female how the rate is higher for female non non traditional vocational training institution جہاں اسکول کے ابتدائی برسوں میں اور پھر ہائی اسکول کے زمانے میں بچوں کی ایجوکیشن میں ایجوکیشنل آپشنز میں اور فیوریٹ سبجیکٹس میں جینڈر ڈفرینسز پائے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایکسپیرئنسز ایسے ہیں جو بچے کامنلی شیئر کرتے ہیں مثلاً بلنگ ہراسمنٹ سیکشل ہراسمنٹ اور یہ وہ موضوعات ہیں جن پہ ہم بعد میں زیادہ تفصیل سے کسی وقت بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جہاں ان کو سملر ایکسپیرئنس ہوتے ہیں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بعض حالات میں لڑکیوں کو ہراسمنٹ کے سیکشل ہراسمنٹ کے ایکسپیرئنس لڑکوں سے زیادہ اور زیادہ سیریس نیچر کے ہوتے ہیں خاص طور پہ ایسی لڑکیاں جو کہ نان کنوینشنل قسم کے ووکیشنل ٹریننگ کے انسٹیٹیوشنس میں جاتی ہیں وہاں پہ دیکھا گیا کہ ان کو خاصے نیگیٹو ایکسپیرینس کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ تو کچھ چیزیں تھیں جو ہم اسکول ایکسپیرئنس کے بارے میں بات کر رہے تھے لیکن جیسے کہ ہم نے کچھ دیر پہلے کہا تھا basically talking about school experience experience as well as educational system as such educational system میں ہی اسکول شامل ہے لیکن زیادہ امپورٹنٹلی جو چیز شامل ہے اور جس کے اوپر ہمیں بہت فوکس کرنا چاہیے اور جس کی وجہ سے جینڈر رولز اور جینڈر اسٹیریو ٹائپس پہ بہت اثر ہو سکتا ہے وہ ہے ٹیکسٹ بک جو کہ بچے کو پڑھائی جاتی ہے textbooks as a source of gender stereotyping formal education through and trust of information also since the textbooks by official authorities the school and the teacher them with full faith and textbooks school کے کریکولم کا اسکول کے نظام کا ایجوکیشن کے سسٹم کا ایک بہت اہم اور ضروری حصہ ہیں وہیں سے بچے اپنی تمام آگہی اور تمام اپنا شعور حاصل کرتے جو کچھ ان کو ٹیکسٹ بکس میں بتایا جاتا ہے بچے اس کو ورڈ ٹو ورڈ سو فیصدی یقین کے ساتھ اختیار کرتے ہیں اس میں بلیو کرتے ہیں ہمارے ہاں پاکستان میں اور دنیا بھر کے ممالک میں ٹیکسٹ بکس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ کی گئی ہے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ کس طرح سے یہ کتابیں بچوں میں جینڈر اسٹیریو ٹائپس پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں اور اکثر جگہوں پہ ریسرچ سے یہی بات سامنے آئی ہے کہ یہ بکس جو ہیں ٹیکسٹ بکس اور خواہ وہ میتھمیٹکس کی ہوں سائنس کی ہوں یا انگریزی یا اردو کی وہ تمام کی تمام جینڈر کو یا تو پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں یا آلریڈی موجود کو فردر اسٹرینگن کرتی ہیں اس وقت ہم آپ کو ایک ایسی ریسرچ کے بارے میں بتائیں گے جس میں خاصے وسیع پیمانے پر بچوں کی ٹیکسٹ بکس کو اینالائز کیا گیا جو مین میتھڈ استعمال کیا گیا وہ تھا کانٹینٹ انالیس پہلی جماعت سے لے کے دسویں جماعت تک کی کتابوں کا انالیس کیا گیا اور اس میں تمام سبجیکٹس کے کورسز کو شامل کیا گیا بہت خاصی وسیع پیمانے پہ کی جانے والی ریسرچ تھی تمام کے تمام ریزلٹس ہم آپ کو اس وقت نہیں بتا سکتے اور جیسے کہ ہم نے پہلے کہا اس طرح کی اور بھی بہت سی ریسرچز اور سروس ہمارے ہاں موجود ہیں اس وقت ہم آپ کو اس کی چند بنیادی فائنڈنگز بتاتے ہیں اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارا نظام تعلیم اور ہماری ٹیکسٹ بکس میں جینڈر اسٹیو ٹائپس کو پیدا کرنے کا انہیں بڑھاوا دینے کا اور ان کو مضبوط بنانے کا باعث بن سکتی ہے the the following major finding others men portrayed more as professional and women shown mostly involved house work when population was shown as a whole picture were shown work fields one could hardly find a female farmer whereas men and women fields there was hardly doctor shown an illustration who was a female female medical mostly child or chore cooking ironing washing or looking after children تو تمام تر کتابوں کے جائزے کے بعد ان کے کانٹینٹ انالیس کے بعد یہی معلوم ہوا کہ جہاں پر آپ نے پوری پاپولیشن کی تصویر بھی دکھائی ڈرائنگ کی صورت میں وہاں پہ تمام چہرے مردوں کے چہرے تھے کھیتوں میں ہماری پچاس فیصد عورتیں کام کرتی ہیں اور اتنے ہی مرد کام کرتے ہیں لیکن ہم کبھی بھی فارمر یا کسان کی تصویر بناتے ہیں تو عورت نہیں بناتے اور ہم یہ تو کبھی تصور ہی نہیں کرتے کہ ہاؤس ہولڈ اور ہوم اکنامکس کے سبجیکٹس میں لڑکوں کو بھی پڑھایا جائے اگر کبھی آپ کو کوئی ایسا لڑکا ملے جو کہے کہ میں ہوم اکنامکس پڑھ رہا ہوں تو آپ کو یقیناً حیرت ہوگی کیونکہ لڑکوں کے کسی میں شاید یہ سبجیکٹ آفر بھی نہیں ہوگا whereas it is a basic living skill to to learn how or or iron کلین باہر کی دنیا میں لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ملازمت کے سلسلے میں جاتے ہیں اگر ان کے پاس یہ اسکلس نہیں ہوں گے تو وہ کیپڈ ہوتے ہیں لیکن ہمارے تصور سے باہر ہے کہ لڑکوں کو اس طرح کی تعلیم دی جائے تو آج کے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے لڑکیوں کے لیے تعلیم بے حد اہم حق ہے ان کا جس سے ان کو اکثر رسائی نہیں ہوتی یا جس سے ان کو اکثر محروم کر دیا جاتا ہے اور جہاں کہیں نظام تعلیم کے تحت ان کو ایجوکیشن ملتی ہے تو بہت سی جگہوں پر بہت سے اداروں میں ان کی تعلیم ایک طرح سے مکمل نہیں ہوتی کنوینشنل رولز کو زیادہ توجہ دی جاتی ہے اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آج کل کے زمانے کے حساب سے اور ان کے امپاورمنٹ کے حساب سے ان کو کیا پڑھنا چاہیے کیا سیکھنا چاہیے کون سے سبجیکٹس ان کے لیے ہونے چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیا بیریئرز ہیں جن کی وجہ سے لڑکیاں تعلیم سے محروم رہ جاتی ہیں ان میں سے کچھ بیریئرز جو ہیں وہ ان کے اپنے ہاتھ میں ان کے پیرنٹس کے ہاتھ میں اور کچھ بیریئرز ایسے ہیں جو اسٹیٹ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں خاص دنیا کا کوئی بھی ملک اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹ بک میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی اس چیز کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ عورتیں بھی اتنی ریپرزینٹیشن کی حقدار ہیں جتنی کہ مرد کیونکہ اگر آپ کسی ایبل گریٹ انسان کا ذکر کرتے ہوئے کسی گریٹ کیپیبل عظیم عورت کا ذکر کریں گے تو لڑکیوں میں اس بات کی حوصلہ افزائی ہوگی کہ وہ بھی اس طرح کی ایک عظیم عورت بن سکتی لیکن اگر انہوں نے کبھی کتاب میں یہ دیکھا ہی نہیں ہوگا کہ عورت بھی سرجن ہو سکتی ہے عورت بھی پائلٹ ہو سکتی ہے عورت بھی ورلڈ لیڈر ہو سکتی ہے تو وہ کس طرح سے خواہش کریں گی اور کس طرح سے ایمبیشن اپنے ذہن میں رکھیں گی کہ وہ بھی ایک دن ایک بڑی پولیٹیکل لیڈر بن سکتی ہیں یا ایک بہت بڑا جہاز اڑانے والی بہت فیمس پائلٹ اسی طرح کے کچھ اور ایشوز کے بارے میں اگلے لیکچر میں بات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ